وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ اور جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کی اتباع کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا تو کیا اگرچہ ان کے آبا کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ راہ راست پر ہوں پھر بھی انہی کی اتباع کریں گے شیطان کی اتباع سے روکنے کے بعد اب بغیر حجت و برہان آبا و اجداد کی اتباع سے روکا جا رہا ہے جو در حقیقت شیطان ہی کی اتباع ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مشرقین سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو دین اتارا ہے اس کی اتباع کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے یعنی بتوں اور خود ساختہ معبودوں کی پرستش کریں گے اللہ نے ان کی تردید کی کہ کیا تم اپنے آبا کی پیروی کرو گے چاہے انہوں نے دین کو بالکل نہ سمجھا ہو اور حق سے دور رہے ہوں فائدہ اس آیت میں اس بات پر سخت نکیر کی گئی ہے کہ سریح قرآن اور صحیح سنت کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی بات مانی جائے اور قرآن و سنت کے مقابلے میں اسے دلیل بنایا جائے اور حجت یہ پیش کی جائے کہ ہمارے امام ہمارے مرشد ہمارے بزرگ اور ہمارے فقیح زیادہ سمجھتے تھے اور یقیناً یہ حدیثیں ان کے علم میں رہی ہوں گی لیکن کسی اقوا دلیل ہی کی وجہ سے انہوں نے ان حدیثوں کا انکار کیا ہوگا اور ستم بالائے ستم یہ کہ ان حضرات نے انکار حدیث کے ان واقعات سے فقی اصول کشید کیے اور اپنی کتابوں میں مدون کر دیا کہ جب بھی کوئی حدیث ان اصولوں کے خلاف پڑے گی اسے رد کر دیا جائے گا اس لیے کہ یا تو وہ ضعیف ہوگی یا مرجوح یا منسوخ ہوگی قرآن و سنت کے حق میں اس جرم عظیم کا بدترین نتیجہ یہ سامنے آیا کہ امت کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بہت سی کمزور اور واحیات قسم کی حدیثیں رائج ہو گئیں اور وہ صحیح حدیثیں جو بخاری و مسلم نے روایت کی ہیں اور جن پر عمل نہ کرنے کا کوئی جواز امت کے پاس موجود نہیں سینکڑوں سال سے مسلمانوں کا منہ تک رہی ہیں اور پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہم پر عمل کرو ہم اللہ کے رسول کی صحیح احادیث ہیں لیکن مقلدین انہیں درخور اعتنا نہیں سمجھتے اسلام میں تمام گمراہ فرقوں کا وجود شرک و بدعت کا رواج قبروں مزاروں اور درگاہوں کی پرستش اور عقائد کی تمام بیماریاں اسی چور دروازے سے داخل ہوئی ہیں کہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں مشائق اور خود ساختہ معبودوں کی بات کو ترجیح دی ان کی تقلید کی اور کہا کہ یہ حضرات جو کرتے آئے ہیں آخر ان کے پاس بھی تو کوئی دلیل رہی ہوگی اس لیے ہم وہی کریں گے جو ہمارے بزرگ کرتے آئے ہیں اور ان حدیثوں کو ہم نہیں مانیں گے اس لیے کہ ہم اپنے بزرگوں سے زیادہ نہیں سمجھتے